بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی تلاوت گوجری ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں قاری نزاکت علی گورسی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں مفتی فیض الوحید اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا نام نال شروع جڑو بے بہا مہربان مجھ سے مل ہوئے الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ساری صفت اللہ تعالی ہے جڑو سارا جہان وہ نالو ہے بے با مہربان مچ رہے مالو ہے بدلا والا پیاڑا وہ مالک ہے اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کروں تو خاص تیرا ہی کو مدد مانگوں اهدنا الصراط المستقيم توعنا السد رستو دس صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان لوکاں ورستو جنہ ور وے انعام کیو نہ انہ جنہ ور تیرو غضب ہو او جڑا سیدا رستہ پول گیا